حضرت اخبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک بہن کے بارے میں پوچھا جس نے نظر مانی تھی کہ وہ ننگے پاؤں ننگے سر اور پیدل جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو کہ سر ڈھانپے اور سوار ہو جائے اور تین دن کے روزے رکھ لے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چھیالیس